میں ڈاکٹر مہدی حسن جرنلزم کا پروفیسر ہوں اور آپ سے پاکستان کے میس میڈیا کی تاریخ پہ بات چیت ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم نے پاکستان میں میس میڈیا کی تاریخ پر بات کرتے ہوئے اس کے اوریجن آزادی سے پہلے کے اخبارات ان کی کنٹریبیوشن مختلف ایشوز کے بارے میں اور مختلف ایشوز کے حوالے سے اور آزادی کے بعد جو حالات پاکستان میں رہے مختلف ادوار آئے حکومتوں کے اور مختلف معاملات درپیش ہوئے سوسائٹی کو اس میں اخبارات کیا کرتے رہے اور ان کا کردار کیا تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا اس پہ ہم نے تفصیل سے بات چیت کی ہے آج ہم ایشوز کے علاوہ اس پہ بات کریں کہ اخبارات میں کنٹینٹ کیا کیا ہوتے ہیں اور ان میں کس طرح پچھلے پچپن چھپن سال میں آزادی کے بعد سے اور ٹو تھاؤزینڈ فائیو تک جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ کون سی تبدیلیاں ہیں اور ان کا کیا اثر اخبار پڑھنے والوں پہ ریڈرز پہ اور معاشرے پہ ان کا کیا اثر پڑا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس شکل میں آج ہم اخبارات کو دیکھتے ہیں اور جو کنٹینٹس آج اخبار میں نظر آتے ہیں بہت سے ورائٹی ہے بہت سے مختلف موضوعات پہ اخبارات میں مواد چھپتا ہے خبروں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے پہلے دن سے جب اخبار شائع ہونے شروع ہوئے تھے اخبار کی شکل یہ نہیں ہوا کرتی تھی اور یہ بات صرف ہم پاکستان کے یا بر صغیر کے بارے میں نہیں کہتے دنیا کے تمام اخبارات جب شائع ہونے شروع ہوئے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلستان میں پہلا اخبار سولہ سو بیالیس میں نکلا تھا امریکہ میں پہلا اخبار سترہ سو سات میں نکلا تھا اور سب کانٹیننٹ میں پہلا اخبار سترہ سو اسی میں کلکتے کے مقام سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بنگال پہ قبضے کے بعد نکلا تھا تو دنیا میں جہاں جہاں بھی اخبارات نکلتے رہے ان کی شکل و صورت تبدیل ہوتی رہی اور آج جو مختلف شکلیں اخبارات کی ہمیں نظر آتی ہیں وہ دور جدید کی پیداوار ہیں ان کا ماضی سے تعلق کوئی ان کی شکل کا ان کے میک اپ کا ان کے ڈیزائن کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں بنتا شروع میں جب اخبار نکلنے شروع ہوئے تھے سب کانٹیننٹ میں تو وہ ہفت روزہ یعنی ویکلیز اور پندرہ روزہ تھے اس کے بعد کچھ اخبارات ہفتے میں دو دفعہ شائع ہونے لگے جن کو ہم بائی ویکلی کہتے ہیں اور بہت عرصے بعد پھر روز نامہ اخبارات شروع ہوئے تھے جن میں سب سے مشہور اخبار جو ہے اس علاقے کا جس میں پاکستان ہے وہ ایک اخبار تھا اخبار عام جس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو روز نامہ کیا لاہور سے نکلتا تھا اور بہت مقبول اخبار اس دور کا سمجھا جاتا تھا اس کی سرکولیشن جو ہے تعداد اشاعت جو ہے وہ تقریباً آٹھ سے اور دس ہزار تک ہو گئی تھی جو اس زمانے میں بہت بڑی سرکولیشن سمجھی جاتی تھی اس کے بعد ایک اخبار جو بہت مقبول ہوا اس کا نام بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا لاہور میں ایک سڑک کا نام بھی اس اخبار کے نام پہ ہے پیسہ اخبار اس کی قیمت کیونکہ ایک پیسہ ہوتی تھی اس لیے اس کو نام بھی پیسہ اخبار رکھا گیا اور اسی نام سے لاہور میں ایک سڑک ہے پیسہ اخبار اسٹریٹ کے نام سے اس جگہ سے جہاں سے یہ اخبار نکلتا تھا اس کی یادگار کے طور پہ اس سڑک کا نام جو ہے پیسہ اخبار رکھا ہوا ہے یہ اخبار بھی بہت مقبول ہوا اور اس کی سرکولیشن بارہ ہزار سے چودہ پندرہ ہزار تک ہو گئی تھی ایک وقت میں جو اس دور کے حوالے سے نائنٹینتھ سینچری میں بہت بڑی سرکولیشن سمجھی جاتی تھی آج کل تو سرکولیشن اخبارات کی لاکھوں میں ہوتی ہے اور جو بڑے اخبارات ہیں دنیا کے ان کی ملینز میں ہے بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس لاکھ اخبار روزانہ چھپتے ہیں ہمارے یہاں اگرچہ اتنی بڑی سرکولیشن تو کسی اخبار کی نہیں ہے مگر پھر بھی لاکھوں تک تو ہمارے اخبار کی سرکولیشن آج کل پہنچ جاتی ہے اس سرکولیشن کے علاوہ جو تبدیلی ہوئی ہے اخبار کے کانٹینٹس میں شروع میں جب اخبار چھپنے شروع ہوئے تھے تو ان کا ڈیزائن بالکل رسالے کی طرح ہوتا تھا خبروں کی سرخیاں نہیں ہوتی تھی ہیڈ لائنز نہیں ہوتی تھی جس طرح کہانی کا کوئی ایک موضوع دے کے یا ایک اس کا اس کی ہیڈنگ دے کے کہانی شروع ہو جاتی ہے اس طرح خبر کہانی کی طرح شروع ہو جاتی تھی اور جب وہ خبر ختم ہوتی تھی تو اس کی جگہ دوسری خبر شروع کر کے اسی طرح اسی صفحے پہ دوسری خبر دے دی جاتی تھی ایک صفحے پہ دو تین چار خبروں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی جب سائز چھوٹے تھے اخبار کے جس کو آج کل کی زبان میں ٹرمس میں ٹیبل آئٹ کہتے ہیں اس وقت صرف دو کالم میں اخبار ڈیوائڈ ہوتا تھا آج کل کے اخبار میں آٹھ کالم ہوتے ہیں اور اخبار کی ویٹس جو ہے آج کل وہ اٹھارہ انچ ہوتی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ اکیس انچ ہوتی ہے اٹھارہ انچ میں جب آپ آٹھ کالم دیتے ہیں تو سوا دو انچ ایک کالم کی چوڑائی ہوتی ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ سائز ہے جو آلموسٹ تمام اخبارات فالو کرتے ہیں کسی کسی اخبار میں اس کو تبدیل کیا گیا ہے ورنہ عام طور پہ یہی اسٹائل جو ہے وہ تمام اخبارات کا ہمارے ہاں موجود ہے آج کل کے اخبار میں تین حصے ہوتے ہیں ایک سیکشن ایڈورٹائزنگ کا ہوتا ہے اشتہارات کا اشتہارات کی اخبار کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے بغیر اشتہار کے کوئی اخبار کامیاب نہیں ہو سکتا موجودہ دور میں اشتہار کے حوالے سے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اشتہار بازی کا تعلق ہے ایڈورٹائزنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک نئی ایجاد ہے مقابلہ تن اور اس کا تعلق کسی بھی معاشرے میں کسی ملک میں بڑھتی ہوئی تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں سے ہے جب معاشرہ صنعتی ہو جاتا ہے جب تجارت بڑھ جاتی ہے اس وقت پھر کمپٹیشن بڑھ جانے کی وجہ سے مختلف آؤٹ لیٹس میں جہاں چیزیں فروخت ہوتی ہیں اور بہت سے پروڈیوسرز میدان میں آ جانے کی وجہ سے پروڈکٹس کے ان میں جب مقابلے کا رجحان پیدا ہوتا ہے تو پھر اشتہارات کی ضرورت پڑتی ہے اشتہارات کو بھی ہم کمیونیکیشن کے ایک اہم سیکشن کے طور پہ شمار کرتے ہیں کیونکہ اشتہارات بھی پرسویسو اور افیکٹو کمیونیکیشن کے زمرے میں آتے ہیں اچھا اشتہار لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ یہ پروڈکٹ یہ سروس یا یہ فلاسفی یا یہ شخص بہتر ہے اس کے کہے پہ عمل کریں یا اس فلاسفی کو فالو کریں یا اس پروڈکٹ کو استعمال کریں اس کے اپنے اصول ہیں جس کا اس وقت ہمارے اس موضوع سے زیادہ تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہے اس وقت لیکن اخبارات میں ایک بہت بڑا حصہ اشتہارات کا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہر اخبار میں ایک ایڈورٹائزنگ کا سیکشن موجود ہوتا ہے جو رابطہ کرتا ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز سے جو اخبارات کو مختلف پروڈکٹس کے اور مختلف اپنے کلائنٹس کے اشتہارات اور ان کی کیمپین کے لیے اخبارات کو پیسے دیتی ہیں پاکستان میں حکومت بہت بڑی کلائنٹ ہے اشتہارات کی اخبارات کے لیے ایک زمانہ تو ایسا تھا تقریباً بیس پچیس سال پہلے سکسٹیز تک سیونٹیز تک ارلی سیونٹیز تک جب حکومت ہی سب سے بڑی مشتہر ہوتی تھی اخبارات کے لیے اور اس کو اپنے اس فنڈز کو اشتہاروں کے اس پیسے کو جو وہ اخبارات کو ریونیو دیتے ہیں ایڈورٹائزنگ کا اس کو مختلف حکومتیں مختلف اوقات میں اس بات کے لیے بطور ہینڈل استعمال کرتی رہی ہیں کہ وہ اخبارات کو فورس کر سکیں کہ اخبار ان کی پالیسی پہ عمل کرے اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے جب ہم فریڈم آف پریس کی تاریخ پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے کسی سبق میں تو میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اشتہارات کو استعمال کیا جاتا ہے یا استعمال کیا گیا ہے باقی جو مشتہر ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے اخبار کی پالیسی پہ اس لیے کہ وہ پیسے دیتے ہیں یہاں میں ایک دلچسپ اور معلومات کے لیے آپ کی ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ ہیں میس میڈیا ہے اس پہ جوش لابی کا کنٹرول ہے یہودیوں کے اور اسرائیل کے حق میں بین الاقوامی میس میڈیا بہت زیادہ کام کرتا ہے اگر اس کی وجوہ پہ آپ غور کریں اور اگر اس کو انالائز کریں آپ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ذرائع ابلاغ جو ہیں اخبارات یا براڈ کاسٹنگ سروسز یا ٹیلی ویژن اسٹیشنز وہ جیوس کی ملکیت ہیں کچھ ہیں بھی لیکن تمام کے تمام جن میں جیوس کی حمایت ہوتی ہے اسرائیل کی حمایت ہوتی ہے وہ تمام میڈیا جو ہے وہ ان کی ملکیت نہیں ہے لیکن جو ترقی یافتہ امیر اور صنعتی ملک ہیں ان کی معیشت پہ جوش لابی کا کنٹرول بہت افیکٹو ہے دنیا میں جتنی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں وہ سب جیوس کی ہیں بڑے بینک جو ہیں ان میں جیوس کا عمل دخل ہے ان کے شیئرز ہیں کنٹرولنگ شیئرز بھی ہیں یہ بڑی کمپنیاں اور ملٹی نیشنلز کیونکہ اقتصادیات کو کنٹرول کرتی ہیں اس لیے دنیا میں سب سے اہم جو ایڈورٹائزرز ہیں وہ یہ کمپنیاں ہیں اور کوئی بھی میس میڈیم جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہو ریڈیو اسٹیشن ہو یا اخبار ہو وہ بغیر ایڈورٹائزنگ ریونیو کے کامیاب نہیں ہوتا لہذا جو کمپنیاں ان کو ایڈورٹائزنگ ریونیو دیتی ہیں ان کا پالیسی پہ اختیار بھی ہوتا ہے ان کا پالیسی پہ پریشر بھی ہوتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں ذرائع ابلاغ ان پالیسیز کو سپورٹ کرنے میں یا اس کی حمایت کرنے میں کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو they lose that advertising revenue which is called in journalism ایک سینگ ہے that advertisements are the life blood of a newspaper اس کے بغیر اخبار سسٹین نہیں کر سکتا اس کے بغیر اخبار کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک اخبار جتنے پیسے میں آپ خریدتے ہیں اس کی کاسٹ آف پروڈکشن اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ ریونیو اس کاسٹ کو اس لاس کو کور کرنے کے علاوہ اخبار کے مالکان کو بہت سا منافع بھی دیتے ہیں جس کی وجہ سے اخباری صنعت آج کل صنعت کہلاتی ہے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ایک سبق میں کہ پہلے اخبارات کو مشن کہا جاتا تھا کسی مشن کے تحت اخبار نکلتے تھے آج کل اخبارات کو صنعت کہا جاتا ہے کیونکہ آج کل اس کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور اسی انویسٹمنٹ کے حوالے سے اخبار کو منافع بھی ہوتا ہے یہ سیکشن ایڈورٹائزنگ کا ہے اس کے بعد ایک بہت اہم شعبہ اخبار کا اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں اخبار کی اس میں سرکولیشن کا ایک شعبہ ہے جو اخبار کی مارکیٹنگ اور اخبار کو زیادہ سے زیادہ دور دراز علاقوں تک پھیلانے کا اور اخبار کی تعداد اشاعت میں اضافے کا ذمہ دار ہوتا ہے جتنا اچھا یہ شعبہ ہوگا جتنے افیکٹولی یہ کام کریں گے اتنا اخبار کا اخبار کی اشاعت جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس کا انفلوئنس معاشرے میں زیادہ ہوگا اس فلی فلیجڈ ڈپارٹمنٹ میں سرکولیشن کے وہ ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں مارکیٹنگ کے جو مختلف طریقے ایجاد کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ریسرچ بہت ضروری چیز ہے کسی بھی مارکیٹنگ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ لوگ کیوں پسند کرتے ہیں کسی چیز کو کیا چیز پسند کرتے ہیں اور کون سی مارکیٹ ہے کہاں تک انہیں پہنچنا چاہیے کس علاقے میں ان کی مانگ زیادہ ہوگی یہ تمام چیزیں تحقیق کے ذریعے سے یا مارکیٹنگ ریسرچ کے ذریعے سے پتہ لگتی ہیں اخبار کا اچھا سرکولیشن ڈپارٹمنٹ یہ ریسرچ بھی کرتا ہے اور اپنے اخبار کے بارے میں لوگوں کی جو اوپینین ہے جس کو ہم فیڈ بیک کہتے ہیں کمیونیکیشن میں وہ بھی جمع کرتا ہے جس کو ایویلیویٹو ریسرچ کے ذریعے سے جمع کیا جاتا ہے کہ اگر اخبار پسند ہے تو کیا چیز پسند ہے اس کی اگر ناپسند ہے تو کیا چیز ناپسند ہے اور کس طرح عوام میں اس کو مقبول بنایا جا سکتا ہے یہ کام بھی سرکولیشن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے ان دو ڈپارٹمنٹس کے علاوہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ میں کیونکہ بڑا بزنس ہے اخبارات کا آج کل تو اکاؤنٹس کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے علاوہ جرنلسٹوں کے اخبار نویسوں کے اس میں ایڈورٹائزنگ کے لوگ ہوتے ہیں اس میں سرکولیشن کے لوگ ہوتے ہیں اس میں سینکڑوں پریس ورکرز ہوتے ہیں پریس کے دوسرے ماہرین ہوتے ہیں فور مین ہوتا ہے پریس کی دیکھ بھال کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں پرنٹنگ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور آج کل کیونکہ اخبارات کمپیوٹر پہ سارا کام ہوتا ہے جو پہلے ہاتھ سے ہوا کرتا تھا یا ٹائپ رائٹر سے ہوتا تھا تو کمپیوٹر کے دیکھ بھال کرنے والے اس کا بھی ایک محکمہ ہوتا ہے تو یہ اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے جنرل مینیجر جو ہوتا ہے اخبار کا اس کے تحت ایک اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے جو سارے حساب کتاب رکھتا ہے سیلریز کا حساب رکھتا ہے نفع نقصان کا حساب کرتا ہے بل وصول کرتا ہے مختلف ایجنٹس سے جو اخبار بیچتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے بل وصول کرتا ہے یہ تمام کام جو ہے یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو گئی اب اخبار کے کنٹینٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اخبار میں ایک حصہ ہوتا ہے جس کو اوپینین پیجز کہا جاتا ہے اس کو ایڈیٹوریل پیجز بھی کہتے ہیں کیونکہ پہلے ایک آدھ ہی صفحہ ہوتا تھا جس پہ ایڈیٹوریل ہوتا تھا یا ایک آدھ مضمون ایک آدھ کالم ہوتا تھا اب اخبارات نے صفحے بڑھا دیے ہیں تو اس لیے اوپینین پیجز یا ایڈیٹوریل ادارتی صفحات کا نام ہم ان کو دیتے ہیں ان صفحات پہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایسی چیزیں شائع ہوتی ہیں جس میں کسی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رائے کا اظہار علیحدہ صفحے پہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ فرض یہ کیا گیا ہے تمام دنیا میں جو ایتھکس ہیں جرنلزم کے جو اخلاقیات ہیں اخبارات کے لیے اور خبروں کے لیے ان میں سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ خبر دینے والا جو رپورٹر ہے خبر لکھنے والا رپورٹر وہ آبجیکٹولی غیر جانبداری کے ساتھ کسی واقعے کو رپورٹ کرے گا اخلاقیات کے مطابق اس میں رپورٹر کو اپنی اوپینین شامل کرنے کا حق نہیں ہے وہ اپنی رائے نہیں دے سکتا وہ اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا اگر کوئی کنٹروورشل ایشو ہے تو اس کا فیصلہ سنانے کا حق رپورٹر کو نہیں ہے یہ کام فیصلہ سنانے کا یا رائے کے اظہار کا کام جو ہے وہ اوپینین پیجز پہ کیا جاتا ہے وہ نیوز پیجز پہ خبروں والے صفحات پہ اس کی اجازت نہیں ہے اخلاقیات کی روح سے اور اگر کوئی اخبار کرتا ہے یا کوئی رپورٹر اپنی رائے اس میں شامل کرتا ہے خبر میں یا بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی فقرہ اس قسم کا لکھتا ہے کنسٹرکشن ایسی ہے فقرے کی کہ جس سے اس کے اپنی سوچ اور اپنی پسند ناپسند کا اظہار بھی ہو جاتا ہے تو وہ جرنلزم کے ایتھکس کی وائلیشن ہے میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں یہاں جو عام طور پہ ہمارے یہاں بے احتیاطی کی وجہ سے بعض سب ایڈیٹر صاحبان یا بعض رپورٹر صاحبان سے سرزد ہوتی ہیں یہ وائلیشنس مثلاً اگر آپ سرخی میں یہ کہیں کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو بچلنی کی بنا پہ قتل کر دیا عام طور پہ ایسی خبریں ہمارے یہاں شائع ہوتی ہیں تو یہ سرخی جو ہے یہ اخلاقیات کی وائلیشن ہے اس لیے کہ اصل واقعہ تو یہ ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا یہ کہنا کہ اس نے بچ چلنے کی وجہ سے قتل کر دیا یہ رائے کا اظہار ہو گیا یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف جج کو ہے عدالت کو ہے کہ آیا واقعی بچلن تھی اس کی بیوی یا نہیں تھی جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک رپورٹر کی طرف سے یہ کہنا یہ جرنلزم کے اصولوں کے خلاف ہے یہ عام طور پہ غلطی ہمارے اخبارات سرخیاں بناتے وقت کرتے ہیں اسی طرح بہت سی سیاسی خبروں میں اس قسم کی سرخیاں لگائی جاتی ہیں جس سے رپورٹر کی یا سب ایڈیٹر کی اپنی سوچ یا اس کی پسند ناپسند کا اظہار ہو جاتا ہے یہ آبجیکٹیوٹی کے خلاف یہ نیوٹریلٹی کے خلاف تو اس کو کور کرنے کے لیے اخبارات نے اوپینین پیجز الگ کر دیے اوپینین پیجز پہ ایک تو ایڈیٹوریل ہوتا ہے ایڈیٹوریل میں کسی نہ کسی اوپینین کا اظہار ہوتا ہے کسی ایشو میں کسی فیصلے کو یا آپ کسی ایڈیٹوریل رائٹر جو ہے یا کسی پارٹی کی حمایت کرے گا یا کسی پارٹی کی مخالفت کرے گا کسی فیصلے کو یا پسند کرے گا یا اس فیصلے کو ناپسند کرے گا کریٹیسائز کرے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں کہ ایڈیٹوریل جو ہے وہ سبجیکٹو رائٹنگ ہوتی ہے اور عام طور پہ ایڈیٹوریل میں جو بھی اوپینین ظاہر کی جاتی ہے وہ اوپینین اخبار کی اپنی پالیسی سمجھی جاتی ہے وہ ایڈیٹوریل رائٹر کی اداریہ نویس کی اوپینین نہیں سمجھی جاتی کیونکہ اداریہ نویس جب اداریہ لکھتا ہے تو وہ اخبار کی پالیسی کے تابع ہے اگر اخبار کسی ایکس وائی زیڈ پارٹی کا سپورٹر ہے یا ایکس وائی زیڈ آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتا ہے تو ایڈیٹوریل اس کے مطابق لکھا جائے گا خواہ ایڈیٹوریل رائٹر کی اپنی سوچ اس کے مطابق ہو یا نہ ہو but he is bound to write an editorial according to the policy of the newspaper editorials کو show window of the newspaper policy بھی کہا جاتا ہے ایڈیٹوریل پڑھ کے آپ کو پتا لگ جاتا ہے کسی بھی اخبار کا کہ اس کی پالیسی کیا ہے اور اس کا انداز کیا ہے کس طرف جھکاؤ ہے اس کا اخبار کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو انفارم کرنے کے علاوہ ایجوکیٹ بھی کرتا ہے اویئرنیس بھی دیتا ہے تو یہ جو ایجوکیشن کا حصہ ہے ایڈیٹوریلز اخبارات کے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو جن میں یا تو اہلیت نہیں ہوتی معاملات کو ایشوز کو اینالائز کرنے کی یا جن کے پاس وقت نہیں ہوتا اتنا یا وسائل نہیں ہوتے کہ تمام معلومات جمع کر کے ان کو انالائز کر سکیں اور کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں اخبار کا ایڈیٹوریل ان کے لیے یہ کام کرتا ہے اور ان کو ایک اوپینین دیتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اپنی ایک رائے قائم کرنے میں مختلف ایشوز کے بارے میں اس لیے ایڈیٹوریل کو ہم show window of the newspaper policy کہتے ہیں کہ اس کی کیا پالیسی ہے مختلف ایشوز کے بارے میں انہی صفحات پر اوپینین پیجز پہ علاوہ اداریوں کے کالمس بھی ہوتے ہیں ایک زمانہ تھا جب ہر اخبار میں ایک آدھ کالم ہوتا تھا پھر مختلف سبجیکٹس کے کالمسٹ ہونے لگے شروع شروع میں صرف ایک طنز و مزاح سے بھرپور کالم لکھا جایا کرتا تھا جب کالم نویسی شروع ہوئی یہ بیسویں صدی کی ابتدا کی بات ہے غلام رسول مہر اور مولانا عبد المجید سالک یہ بہت نون کالم نویس سمجھے جاتے تھے بیسویں صدی کی ابتدا کے اور ان کے کالم لوگ بہت شوق سے پڑھتے تھے اس کے بعد چراغ حسن حسرت نے یہ کام کیا اس کے بعد آزادی کے بعد پاکستان میں ابراہیم جلیس اور احمد عدیم قاسمی جیسے لوگ مشہور ہوئے کالم نویسی کے لیے جو ایسی باتیں جو سنجیدگی سے کہنی ممکن نہیں ہوتی تھی وہ مزاحیہ انداز میں یا تنزیہ انداز میں کہہ دیتے تھے تو انگریزی میں اور اردو میں دونوں میں کولم نویسی جو ہے اس کی ابتدا بر صغیر کی صحافت میں بہت پہلے ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا ہم نے جب شروع میں اخبارات کا ذکر کیا تھا اور خاص طور پہ ملیٹنٹ یا پرجوش صحافت کی ابتدا جب ہوئی تھی بیسویں صدی کی ابتدا میں تحریک خلافت کے دور میں تو اس میں جو جرنلسٹ سامنے آئے تھے مولانا ظفر علی خان مولانا محمد علی جوہر مولانا ابوالکلام آزاد مولانا حسرت موہانی یہ سب وہ لوگ تھے جو بہت اچھے انشا پرداس تھے بہت اچھی تحریر لکھتے تھے تو ان کی اہمیت بطور اخبار نویس کے بطور رائٹر کے تھی جس کو آج کل کی ٹرم میں ہم کہتے ہیں کہ یہ رائٹنگ سائٹ کے آدمی تھے یہ رپورٹر نہیں تھے یہ لوگوں کو اوپینین دیتے تھے آرا دیتے تھے اور ان کو یہ گائیڈ کرتے تھے کہ کسی مسئلے پہ کسی ایشو پہ ان کی اوپینین کیا ہونی چاہیے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اخبار جو ہے وہ ایجوکیٹ بھی کرتا ہے اور یہ کام اوپینین رائٹنگ زیادہ کرتی ہے کالم کے بارے میں بہت سی بحث ہوتی ہے کہ کالم میں اور خبر میں کیا فرق ہے اس کو ایک سینٹینس میں تو اس طرح ہم ڈسکرائب کرتے ہیں انگریزی زبان میں what a reporter reports a columnist interprets that report اس کا مطلب یہ ہے کہ رپورٹر کا کام کسی ایونٹ کو رپورٹ کرنا ہے اس سلسلے میں ایک بہت مشہور مقولہ ہے دنیا کے ایک بہت مشہور جرنلسٹ کا جس کا ابھی پانچ سات سال پہلے بیسویں صدی کے اینڈ میں انتقال ہوا ہے امریکی جرنلسٹ تھا والٹر لپ مین بہت بڑا نام ہے جرنلزم کا اس کے کہنے کے مطابق کوئی اہم سے اہم ایونٹ اس وقت تک خبر نہیں بنتا جب تک رپورٹر اسے رپورٹ نہ کرے اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر تو ہم اسے کہتے ہیں جو لوگوں تک اطلاع پہنچ گئی تو کتنا ہی بڑا ایونٹ ہو اگر وہ لوگوں تک نہیں پہنچا کہ کیا ہوا ہے تو وہ خبر کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا وہ ایونٹ تو رپورٹر جو کچھ بتاتا ہے اپنے ریڈرز کو اخبار پڑھنے والوں کو قارئین کو اس کا بیک گراؤنڈ اس کا یعنی پس منظر اس کے نتائج کیا ہوں گے وجوہ کیا تھی کسی ایونٹ کی اس کی انٹرپریٹیشن کرنا کالمنسٹ کا کام ہے کہ وہ سمجھاتا ہے ایک فرق اور یہ ہے کالم نویسی اور خبر نویسی کا کہ کالم نویس کیونکہ انٹرپریٹ کرتا ہے اس لیے اس میں اس کی اپنی رائے اور اس کا اپنا انداز فکر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اسی لیے کالم جو ہے وہ ہمیشہ کالم لکھنے والے کے نام سے شائع ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو یہ پتا رہے کہ یہ انٹرپریٹیشن یہ تشریح کسی واقعے کی جو نتائج نکالے ہیں جو پس منظر بیان کیا ہے جو وجو بیان کی ہیں یہ کن صاحب کی کی ہوئی ہے جب کہ خبریں بہت سی جو ہیں زیادہ تر خبریں وہ بغیر نام کے چھپتی ہیں صرف اس میں حوالہ جو ہے وہ رپورٹر انگریزی میں لکھا ہوتا ہے بائی اوور اسٹاف رپورٹر یا بائی اور کورسپونڈنٹ اردو میں لکھتے ہیں اپنے رپورٹر سے اپنے نمائندہ خصوصی سے اس میں نام نہیں ہوتا کیونکہ نام کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ایک واقعہ ہوا ہے اس کو رپورٹ کر دیا رپورٹر نے اس میں اس کا اپنا کمال کوئی نہیں ہے جبکہ جب آپ اوپینین دیتے ہیں جب آپ اینالائز کرتے ہیں تو وہ اپنے انداز سے انالائز کرتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق اینالائز کرتے ہیں اس لیے اس پہ نام ہونا ضروری ہے تو کالم بھی انہی صفات پہ چھپتے ہیں جن کو ہم اوپینین پیجز کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اہم موضوع ان اوپینین پیجز پہ لیٹرس ٹو دا ایڈیٹر کا ہوتا ہے اور کیونکہ لیٹرس سارے خط لکھنے والوں کی اوپینین ہوتی ہے وہ کسی چیز کی شکایت کرتے ہیں وہ کسی چیز کی مخالفت کرتے ہیں کسی چیز کی حمایت کرتے ہیں اس لیے ان کو بھی اوپینین پیجز پہ شائع کیا جاتا ہے یہاں میں یہ بتا دوں آپ کو کہ آج کل جس طرح خط چھاپے جاتے ہیں مختصر کر کے اس میں سے صرف جو سب سے اہم پورشن ہوتا ہے جس رائے کا اظہار کیا گیا ہے یا جو شکایت کی گئی ہے یا جو تعریف کی گئی ہے کسی چیز کی وہ چھاپ دی جاتی ہے جب نئی نئی صحافت شروع ہوئی تھی انیسویں صدی کی صحافت جو سب کانٹیننٹ کی ہے یا جو بیسویں صدی کی ابتدا کی صحافت ہے اس میں جب خط لکھتے تھے لوگ اخبارات کو تو وہ پورے کے پورے خبر کی طور پہ بھی شائع کر دیا کرتے تھے اخبار نیوز پیجز پہ ہی یہ لکھ کے کہ فلاں صاحب نے فلاں شہر سے یہ اطلاع دی ہے اس کے بعد جو خط اس نے لکھا ہے وہ سارا اس میں نقل کر دیا جاتا تھا اور پبلش کر دیا جاتا تھا آج کل لیٹرس ٹو دا ایڈیٹر کے لیے ایک مستقل جگہ مقرر ہوتی ہے اچھے اخبارات میں اور وہاں وہ تمام خط جو ایڈیٹر کے نام آتے ہیں جس میں لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اپنی شکایات کرتے ہیں وہ شائع کیے جاتے ہیں اور اس کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کا نام نہ چھپے تو اخبار کو کوئی اعتراض نہیں وہ نام نہیں چھاپے گا لیکن ایڈیٹر کے پاس آپ کا نام اور پتہ ہونا ضروری ہے گم نام ہوئے ہوئے خط جو ہیں وہ انٹرٹین نہیں کیے جاتے ان کو شائع نہیں کیا جاتا کیونکہ ایڈیٹر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خط لکھنے والا کون ہے البتہ اگر خط لکھنے والے کی خواہش ہو کہ اس کا نام ڈسکلوز نہ کیا جائے تو ایڈیٹر اس کی ریسپیکٹ کرتا ہے اور اس کے نام کو ڈسکلوز نہیں کرتا لیکن خود ایڈیٹر کے پاس اس کا نام اور پتہ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ جو لوگ مضامین بیچتے ہیں اب کبھی کبھی لکھنے والے جن کو ہم کنٹریبیوٹرس کہتے ہیں کچھ مستقل کنٹریبیوٹر ہوتے ہیں جو ملازم تو نہیں ہوتے اخبار کے لیکن کسی اخبار کے لیے مستقل لکھتے ہیں یا بہت سے اخباروں کے لیے لکھتے ہیں جن کو ہم انگریزی میں فری لانسرس کہتے ہیں کہ وہ شوقیہ لکھنے والے یا پروفیشنل لکھنے والے بہت سے فری لانسرس جو ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک اخبار سے جوڑنے کی بجائے مختلف اخبارات میں لکھتے ہیں اور اس طرح اپنی روزی بھی کماتے ہیں کیونکہ بہت پیسے ملتے ہیں بعض اچھے مضمون نگاروں کو تو وہ مضامین بھی اوپینین پیجز پہ شائع کیے جاتے ہیں جو کنٹریبیوٹرس بھیجتے ہیں خواہ وہ اوکیجنل لکھنے والے ہوں کبھی کبھی لکھنے والے ہوں یا ریگولر لکھنے والے ہوں ان کو بھی اخبار کے انہی صفحات پہ جگہ ملتی ہے کیونکہ اس میں بھی لکھنے والے کی اوپینین شامل ہوتی ہے دوسرا حصہ جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے خبروں کا اس میں آبجیکٹیوٹی بنیادی اصول ہے خبر کا اور یہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں ابھی اسی سبق میں کہ اخبار رمیس کو رپورٹر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی اوپینین خبر میں شامل کر دے لہذا یہ سمجھا گیا ہے کہ جو نیوز پیجز ہیں جو بہت اہم صفحے ہیں اخبار کے کیونکہ بیشتر اخبار پڑھنے والے اخبار خبروں کے لیے خریدتے ہیں اس میں اہمیت کے لحاظ سے خبروں کا تقسیم کیا جاتا ہے اس طرح پہلے صفحے پہ کون سی خبر چھپے گی دوسرے صفحے پہ کون سی چھپے گی بیک صفحے پہ بیک پیج پہ کون سی خبر چھپے گی کیونکہ اخبار کا سب سے اہم صفحہ پہلا صفحہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسری اہمیت جو ہے وہ بیک پیج کی ہوتی ہے کیونکہ یہ دو اخبار صفحے ایسے ہیں جو سب سے پہلے دیکھتا ہے اخبار پڑھنے والا اخبار اٹھانے والا پہلے فرنٹ پیج دیکھتا ہے اس کے بعد بیک پیج دیکھتا ہے تو یہ فیصلہ نیوز ایڈیٹر کرتا ہے کہ کون سی خبر کس صفحے پہ چھپے گی رپورٹرز جو ہیں کسی اخبار میں ان کی مختلف بیٹس مقرر ہوتی ہیں ان کے ذمے مختلف فیلڈز کر دیے جاتے ہیں مختلف محکمے کر دیے جاتے ہیں جس کو رپورٹر کی بیٹ کہتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹ کے لیے ریسپانسبل ہے کہ اس میں جو بھی واقعہ ہو اہم یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کے بارے میں معلومات جمع کرے اور خبر جو ہے اخبار کو دے جو عام طور پہ بیٹس ہیں اخبارات کی رپورٹرز کے لیے ان میں پولیٹیکل پارٹیز بعض اخبار اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں برسر اقتدار سیاسی جماعت اور اپوزیشن کی جماعتیں الگ الگ رپورٹرز کو دے دی جاتی ہیں اسی طرح ہیلتھ کا محکمہ کیونکہ بہت اہم سبجیکٹ ہے معاشرے کا ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے ہیلتھ کی پوزیشن کیا ہے ہیلتھ فیسلٹیز کیسی ہیں یہ تمام چیزیں وہ ریسپانسبل ہے جو ہیلتھ کور کر رہا ہے کرائم ایک بہت امپورٹنٹ بیٹ ہے کرائم رپورٹر کو بہت زیادہ اہمیت آج کل حاصل ہو جاتی ہے اخبارات میں کیونکہ جیسے جیسے معاشروں میں دنیا کے مختلف کرائم بڑھ رہا ہے اور اس کے طریقے جو ہیں نئے نئے ایجاد ہو رہے ہیں اس طرح اس کی رپورٹنگ کی بھی اہمیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے تو کرائم کی بیٹ جو ہے اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ شہر میں یا دوسرے مقامات پہ جو ایسے واقعات ہوئے ہیں کرائم سے متعلق ایسے جرائم سرزد ہوئے ہیں جو اہم ہیں اور لوگ ان تک پہنچنے چاہیے ان کی خبر جو ہے دینا وہ کرائم رپورٹر کے ذمے ہے اس کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں رپورٹرز جو ہیں وہ پولیس والوں سے بھی پوچھتے ہیں وہ خود بھی نظر رکھتے ہیں شہر میں گھوم پھر کے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو جرم کے کبھی جرم سرزد ہوا ہے جو اس زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ جرم ہوا ہے اس کی خبر وہ دیتے ہیں اور اس میں بہت سی تحقیق کے بعد بھی بعض خبریں کرائم کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہیں مثلا کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کی خبر انویسٹیگیشن کے بعد دینا یہ بھی کرائم نیوز میں شامل ہو سکتی ہے یہ سیاسی نیوز میں بھی ہو سکتی ہے اگر سیاستدان کی کرپشن ہے اور اگر کسی عام آدمی کی کرپشن ہے تو وہ عام کرائم نیوز میں شامل ہو جائے گی سروسز سیکرٹیریٹ سرکاری ملازمین کیا کر رہے ہیں کیا مشکلات ہیں کیا مطالبات ہیں کام کیسا کر رہے ہیں پرفارمنس کیسی ہے یہ بھی ایک بیٹ ہے ایجوکیشن ایک اور بیٹ ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کیسی ہیں ایجوکیشن کا معیار کیا ہے طالب علموں کی پرابلمس کیا ہیں پیرنٹس کی کیا شکایات ہیں حالت کیا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی یہ بہت اہم اطلاعات ہیں جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن کی بیٹ بھی بہت اہم ہے اسی طرح شو بزنس ایک امپورٹنٹ شعبہ ہے فلموں میں ٹیلی ویژن میں تھیٹر میں آ, موسیقی میں کیا ہو رہا ہے کون سے نئے ٹرینڈز آئے ہیں کون سی نئی فلمیں آئی ہیں کیا گوسپ ہے یہ سب شو بزنس کا جو رپورٹر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے رپورٹرس کسی بھی اخبار میں وہ چیف رپورٹر کی سربراہی میں کام کرتے ہیں ہر اخبار میں ایک چیف رپورٹر ہوتا ہے جس کے ذمے دو کام ہیں ایک تو وہ بیٹس مقرر کرتا ہے اور ڈیلی اسائنمنٹس لگاتا ہے علاوہ پرماننٹ بیٹس کے جو اتفاقیہ خبریں ہوتی ہیں مثلاً کسی نے پریس کانفرنس بلائی ہے کوئی بیان جاری کرنا چاہتا ہے پریس کے سامنے یا کوئی فنکشن کہیں ہو رہا ہے کوئی نمائش ہوئی ہے کوئی سیمینار ہوا ہے جو ایک پرماننٹ کام نہیں ہے مستقل کام نہیں ہے یہ کبھی کبھی ہوتے ہیں تو یہ انویٹیشنز جو اخبار میں آتے ہیں ان کو دیکھ کے چیف رپورٹر اپنے مختلف رپورٹرز کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ یہ فنکشن آپ کور کریں گے یہ فنکشن آپ کور کریں گے یہ سیمینار آپ کور کریں گے اس پریس کانفرنس پہ فلاں صاحب جائیں گے یا صاحبہ جائیں گی تو یہ ایک تو یہ ڈیوٹی ہے چیف رپورٹر کی یہ کام عام طور پہ اچھے اخبارات میں جب دن شروع ہوتا ہے اخبار کا دس گیارہ بجے صبح کو تو اس میں ایک رپورٹرز میٹنگ ہوتی ہے جس کو پرزائڈ کرتا ہے اخبار کا چیف رپورٹر اس میٹنگ میں چیف رپورٹر دو کام کرتا ہے ایک تو اس دن کے اخبار کو ایویلویٹ کرتے ہیں دوسرے اخباروں سے کمپیئر کرتے ہیں اپنی خبروں کو دوسرے اخبارات کی خبروں سے یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی خبر کس نے اچھی لکھی ہے ان کے اخبار نے اچھی لکھی ہے یا دوسرے اخبار نے اچھی لکھی ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خبر ہم نے مس تو نہیں کی کسی اور اخبار میں ہے کوئی اہم خبر ہمارے اخبار میں نہیں ہے تو جس کی بیٹ کی وہ خبر ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی یہ مسنگ کیوں ہے یہ خبر کیوں مس کی آپ نے اس سے باس پرس کی جاتی ہے اور اس دن کے پروگرام بنایا جاتا ہے جس دن وہ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آج رات تک کس رپورٹر کو کیا کرنا ہے اور اوور آل پرفارمنس جو ہے رپورٹرس کی اس کی دیکھ بھال کرنا بھی چیف رپورٹر کا کام ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف رپورٹر جو ہے وہ رپورٹنگ ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے جس طرح کسی ٹیم میں کیپٹن کی اہمیت ہے اسی طرح رپورٹنگ ٹیم میں چیف رپورٹر کی اہمیت ہوتی ہے دوسرا اہم حصہ ہے اخبار کا اخبار کی پروڈکشن یعنی رپورٹر جو خبریں لاتے ہیں یا جو اور ذرائع سے اخبارات میں خبریں آتی ہیں نیوز ایجنسیز کے ذریعے سے بھی آتی ہیں خبریں ہم کسی اور سبق میں نیوز ایجنسیز کی ورکنگ پہ تفصیل سے بات کریں گے جن کو خبر اثراں ادارے کہتے ہیں ہم اردو میں پریس ریلیزز لوگ بھیجتے ہیں مختلف محکموں کے مختلف لوگوں کے مختلف انسٹیٹیوشنس کے جو پبلک ریلیشنس پریکٹیشنرز ہیں ان کا کام ہے اپنے اپنے اداروں کی پرفارمنس کو لوگوں تک پہنچانا اپنی گڈ ول بنانا اس کے لیے وہ پریس ریلیزز اخبار میں بھیجتے ہیں ریڈیو ٹیلی ویژن کو مانیٹر کر کے بھی خبریں حاصل کی جاتی ہیں کیونکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ لیٹسٹ خبر آ رہی ہوتی ہے بعض ریڈیو براڈ کاسٹ ایسی ہیں اور بعض ٹی وی چینل ایسے ہیں جو چوبیس گھنٹے صرف خبریں دیتے ہیں تو جس وقت کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے وہ لائیو بھی دکھا دیتے ہیں اسے تو اخبار میں کسی ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کو مانیٹر کرے گا ایک اور شخص جو ہے وہ ریڈیو کو مانیٹر کرے گا اور جو خبریں ان سے آ رہی ہیں جو ان کے پاس نہیں پہنچی ابھی وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے مانیٹر کر کے اس میں دے دیتے یہ تو خبریں حاصل کرنے کے ذریعے ہیں اب اسٹیج ہے اخبار بنانے کی production of the newspaper یہ کام کرتے ہیں سب ایڈیٹرس ان کو ہم سب ایڈیٹر کہتے ہیں جو پروڈیوس کرتے ہیں اخبار ان کا کام ہے کہ تمام ذرائع سے آنے والی خبروں کو دیکھنا ان کی کانٹ چانٹ کرنا ان کی ایکوریسی دیکھنا ان کی زبان دیکھنا جتنی اسپیس اس دن اویلیبل ہے اس کے لحاظ سے یہ فیصلہ کرنا کہ کتنی ڈیٹیل کسی خبر کی جا سکتی ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی خبر کس صفحے پہ چھپے گی باہر کے صفحے پہ چھپے گی بیک پیج پہ چھپے گی یا اندر کے صفوں کی خبر ہے یہ فیصلے سارے سب ایڈیٹر کے ہوتے ہیں عام طور پہ بڑے اخبارات میں تین شفٹیں ہوتی ہیں سب ایڈیٹرس کی اور سب سے اہم شفٹ جو ہے وہ آخری شفٹ رات کی ہوتی ہے جو رات کے ڈھائی تین بجے تک جس کو ڈیڈ لائن کہتے ہیں ہم کہ آخری خبر کس وقت تک لی جا سکتی ہے وہ عام طور پہ رات کے یا صبح بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے دو ڈھائی یا تین بجے تک اچھے اخبارات میں بڑے اخبارات میں ڈیڈ لائن ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آخر وقت تک جو سب سے اہم خبر آئی ہو وہ بھی حاصل کر لی جائے اس کے اس سے پہلے ایک مڈ شفٹ ہوتی ہے پھر ایک مارننگ شفٹ ہوتی ہے مارننگ شفٹ کے سب ایڈیٹرز عام طور پہ ان سائڈ پیجز بناتے ہیں جس میں دور دراز کے علاقوں سے بھیجی ہوئی خبریں ان کے کورسپونڈنٹس کی ان کے نامہ نگاروں کی بھیجی ہوئی خبریں چھپتی ہیں اور وہ اندر کے صفوں پہ چھپتی ہیں جو پہلے بن جاتے ہیں دوپہر تک تیار ہو جاتے ہیں یا سہ پہر تک وہ صفحے تیار ہو جاتے ہیں پھر مڈ شفٹ شروع ہوتی ہے اور آخر میں نائٹ شفٹ ہوتی ہے جو سب سے اہم سمجھی جاتی ہے ہر شفٹ کا انچارج ایک سینئر سب ایڈیٹر ہوتا ہے اس کو سینئر سب ایڈیٹر بھی کہتے ہیں اس کو شفٹ انچارج بھی کہتے ہیں وہ نیوز روم میں بیٹھ کے اپنے تمام سب ایڈیٹرس کی پرفارمنس کو دیکھتا ہے مختلف خبریں انہیں اسائن کرتا ہے کاٹ چھانٹ کے لیے سرخیاں بنانے کے لیے اور یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنی شفٹ میں بننے والے پیج کی ڈیزائننگ بھی کرے اور یہ بتائے کہ کون سی خبر کہاں لگے گی اور کس سائز میں لگے گی یہ شفٹ انچارج کا یا سینئر سب ایڈیٹر کا کام ہے تینوں شفٹ انچارج جو ہیں ان کا سربراہ ہوتا ہے نیوز ایڈیٹر بعض اخبارات میں چیف نیوز ایڈیٹر بھی ہوتا ہے اگر اخبار کے کئی ایڈیشن ہیں سٹی ایڈیشن الگ شائع ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈیشن الگ شائع ہوتا ہے یا سٹی پیج الگ ہے انٹرنیشنل پیج الگ ہے ڈسٹرک پیج الگ ہے تو پھر ایک چیف نیوز ایڈیٹر بھی ہوتا ہے جو نیوز پالیسی کا فیصلہ کرتا ہے کہ خبروں کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی خبروں میں کتنی اہمیت کس خبر کو دیں گے کرائم کو کتنی اہمیت دیں گے پالیٹکس کو کتنی اہمیت دیں گے ایجوکیشن کو کتنی اہمیت دیں گے یہ فیصلہ چیف نیوز ایڈیٹر کا ہوتا ہے نیوز پالیسی کا ڈسیزن جو ہے چیف نیوز ایڈیٹر لیتا ہے اور ان سب کے اوپر assistant editors editorial writers columnist feature writers ان سب کے اوپر ایڈیٹر ہوتا ہے اور اگر اخبار کئی جگہ سے شائع ہو رہا ہو تو پھر ایک چیف ایڈیٹر بھی ہوتا ہے کیونکہ مختلف جگہ سے ایک ہی اخبار شائع ہونے کی وجہ سے اس کے ایڈیٹرز تو الگ الگ ہوتے ہیں تو ایک پھر چیف ایڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو اوور آل اخبار کی مجموعی دیکھ بھال کا پالیسی کا اور اس کی ورکنگ کا اور اس کی بہتری کا خیال رکھتا ہے تو یہ موجودہ دور کے اخبار کے کنٹینٹس ہیں یہ ڈویژن ہے اس کی اور اس طرح اخبار جو ہے وہ کام کرتا ہے آج کل کا اس کے کنٹینٹس میں پچھلے آزادی کے بعد سے اب تک دو ہزار پانچ تک کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور انداز کس طرح بدلا ہے خبروں کی ٹریٹمنٹ کا ان کے ڈسپلے کا اور کن کن شعبوں میں اخبار نے بہتر پرفارمنس کی ہے اس پہ ہم اپنے اگلے سبق میں انشاءاللہ شاء آپ سے بات چیت کریں گے